حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکار کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تو اپنا کتا چھوڑے اور اس پر بسم اللہ پڑھے پھر وہ قتل بھی کر دے لیکن خود نہ کھائے تو وہ شکار تو کھا لے اور اگر وہ کھانا شروع کر دے تو پھر نہ کھا کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے نہ کہ تیرے لیے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار دو سو اسی